پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی قیامت کی بات معلوم ہے اس دن بہت سے چہرے زلیل اور رسوا ہوں گے محنت کرنے والے تھکے ہوئے پھینکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کیا جائے گا ان کے لیے کوئی کھانا سوائے خاردار جھاڑی کے نہ ہوگا جو نہ موٹائی پیدا کر سکے اور نہ بھوک کے کام آ سکے اور کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنی محنت و ریاضت سے خوش بلند ترین جنت میں جہاں کوئی لہو آواز نہ سنائی دے وہاں چشمے جاری ہوں گے وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور اطراف میں رکھے ہوئے پیالے ہوں گے اور قطار سے لگے ہوئے گاؤں تکیے ہوں گے اور بچھی ہوئی بہترین مسندیں ہوں گی کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے اور پہاڑ کو کس طرح نصب کیا گیا ہے اور زمین کو کس طرح بچھایا گیا ہے لہٰذا تم نصیحت کرتے رہو کہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو تم ان پر مسلط اور ان کے ذمہ دار نہیں ہو مگر جو منہ پھیر لے اور کافر ہو جائے تو خدا اسے بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا پھر ہماری ہی طرف ان سب کی بازگشت ہے اور ہمارے ہی ذمے ان سب کا حساب ہے